رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک میں ارشاد ہے سب طریفے اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے رب کی تشریح یہ ہے کہ ایسی ہستی جو عالمین کو زندہ رکھنے کے لیے وسائل پیدا کرتی ہے نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ان وسائل کی تقسیم اعثار محبت اور رحمت کے ساتھ کی جاتی ہے یوم جزا کا مالک ان وسائل کی تقسیم میں عدل و انصاف اور توازن برقرار رہتا ہے ربوبیت پر غور کیا جائے تو وسائل کی پیدائش سامنے آتی ہے کیونکہ انسان اور زمین کے اوپر موجود تمام محلوقات وسائل کی محتاج ہیں اگر محلوق کے لیے وسائل مہیا نہ کیے جائیں تو محلوق کی زندگی موت میں تبدیل ہو جائے وسائل سے مراد زمین پانی آسمان بارش ہوا دھوپ پھل اناج فضا مختلف گیسز معدنیات جمادات نباتات ہیں آکسیجن یا ہوا کے بغیر نہ تو زندگی کا تصور قائم ہوتا ہے نہ ہی زندگی قائم رہ سکتی ہے بے شک سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے عالمین کے لیے وسائل پیدا کیے اور صفت رحمت کے ساتھ ان وسائل کو عدل و توازن کے ساتھ قائم رکھا ہوا ہے دونیں انسانی اور زمین پر آباد تمام محلوقات ان وسائل سے فیض یاب ہوتی ہے ان وسائل کے بغیر زندگی کا تصور قائم نہیں ہوتا انسان زندگی کی بقا اور تقاضوں کی تکمیل کے لیے جو وسائل ہمیں میسر ہیں ان وسائل کی خاص تقسیم ہے مثلا ہم ہوا استعمال کرتے ہیں اگر ہوا میں توازن نہ رہے اور ہوا کے طوفان آ جائے تو ہماری زندگی تہس نہس ہو جائے گی ہوا میں اگر آکسیجن کی مقدار کم و بیش ہو جائے تو ہم زندہ نہیں رہیں گے اسی طرح اگر پانی کی تقسیم میں توازن برقرار نہ رہے تو پانی کا طوفان آ جائے گا سیلاب میں انسان کی زندگی قائم نہیں رہتی بلکہ دنیا تباہ و برباد ہو جاتی ہے پتہ چلا کہ وسائل کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ان میں توازن ہو تاکہ زندگی تباہ و برباد نہ ہو اور وسائل محلوق کے لیے راحت و آفیت کا باعث بنے محلوق کو آرام و آسائش مہیا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان وسائل کو رحمت کے ساتھ تقسیم کیا جائے ہر محلوق وسائل کی محتاج ہے صرف اللہ وسائل کی احتیاج سے ماورہ ہے رب العالمین نے جب کائنات بنائی اور اس کائنات کے لیے وسائل پیدا کیے تو پھر رب کائنات نے یہ چاہا کہ وسائل کی تقسیم کرنے والی ہستی محلوق میں سے منتخب کی جائے اس لیے اللہ تعالیٰ نے کھا اللہ تعالیٰ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ انہیں گھر کی ضرورت ہے نہ ان کا کوئی باپ ہے نہ ان کی کوئی ماں ہے نہ ان کی کوئی اولاد ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے الحمد للہ رب العالمین کی صفت بیان فرمائی ہے جو عالمین کے لیے وسائل پیدا کرتا ہے عالمین وسائل کے بغیر قائم نہیں رہ سکتے وسائل کی احتیاج تغیر کی نشانی ہے اگر وسائل کی احتیاج ختم ہو جائے تو تغیر بھی ختم ہو جائے اور کائنات ختم ہو جائے وسائل کی تقسیم میں یہ بات بنیاد ہے کہ وسائل کی تقسیم وہ کرے جو وسائل کی احتیاج سے آشنائی رکھتا ہو اور جو وسائل کی ضرورت اور حصول اور استعمال کی صفات رکھتا ہو وسائل کی تقسیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ہستی پیدا فرمائی ہے جس کے اندر وسائل کی حاجت رکھ دی ہے اور جس کے اندر تقاضے پیدا کر دیے ہیں کہ وہ وسائل کو استعمال بھی کرے اللہ تعالیٰ نے وسائل تقسیم کرنے والی اس ہستی کے لیے فرمایا وما ارسل کا رحمۃ العالمین اللہ نے اپنے نور سے کائنات کے نقش و نگار بنائے ضروریات اور احتیاج پیدا کی اور وسائل پیدا فرمائے ان وسائل کی تقسیم کے لیے آپ کو رحمت للعالمین بنایا اور اپنے محبوب بندے کے اندر وسائل کی احتیاج رکھی کیونکہ اللہ تعالیٰ حال کے اکبر کسی قسم کی احتیاج نہیں رکھتے اللہ حسمد اللہ بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ احتیاج سے ماورا ہے اللہ رحمان الرحیم رحیم اللہ تعالیٰ رحیم اور کریم ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو رحمت کے ساتھ بنایا اس نے محلوق کو پیار محبت اور چاہت کے ساتھ تحلیق کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو عالمین کے لیے سراپا بنایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وسائل تقسیم فرمائیں اس طرح اللہ تعالیٰ نے نظامی کائنات میں رسول اللہ کو اپنے اور محلوب کے درمیان واسطہ بنایا رسول اللہ حاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا مسلمان خوش نصیب ہیں کہ مسلمانوں کو جو در ملا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑی ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا در ہے اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے اس نسبت سے کوئی بندہ رب تو نہیں ہو سکتا رسول اللہ رحمت اللہ ہے لہٰذا اس نسبت سے جب مسلمان رسول اللہ پر ایمان لے آتا ہے اور کلمہ پڑھ کر اپنی نسبت رسول اللہ سے قائم کر لیتا ہے تو مسلمان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت رحمت منتقل ہو جاتی ہے ہر مسلمان چونکہ رسول اللہ سے ایک روحانی قلبی اور ظاہری رشتہ رکھتا ہے اس لیے اس کے اندر یہ صفات منتقل ہو جاتی ہیں جس طرح رسول اللہ عالمین کے لیے رحمت ہے اسی طرح ہر مسلمان کو پوری نوع انسانی کے لیے رحمت کا ایک چلتا پھرتا کردار ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو کافر کے لیے بھی رحمت بنایا ہے تاکہ وہ کافروں کے ساتھ اہلا کے حسنہ سے پیش آئے اور کافر مسلمانوں کے اہلا کے حسنہ اور کردار دیکھ کر ایمان قبول کریں جبکہ صورتحال یہ ہے کہ آج مسلمان خود مسلمانوں کے لیے زحمت بن گیا ہے مقامی فکر ہے کہ کیا رب العالمین اور رحمت للعالمین نے تفرقہ کی اجازت دی ہے عالمین سے کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رب العالمین اور رسول اللہ کے لیے للعالمین فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رحمت العالمین نہیں فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت کافروں کے لیے رحمت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت المسلمین نہیں فرمایا رسول اللہ کی تعلیمات یہ ہیں کہ کافر کو کافر نہ کہو اللہ تعالیٰ نے کافر وغیرہ مسلم کے حقوق متعین فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافر اور غیر مسلم کے حقوق متعین فرمائے ہیں یہ سوال کہ اگر رسول اللہ رحمت للعالمین ہے رحمت المسلمین نہیں تو پھر مسلمان اور غیر مسلم میں اور اسلام اور کفر میں کیا فرق ہوا فرق یہ ہے کہ جب بندہ مسلمان ہو جاتا ہے تو اسے رحمت للعالمین کی صفت رحمت منتقل ہو جاتی ہے اور کافر کو یہ صفت منتقل نہیں ہوتی مسلمان اگر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے رحمت نہیں ہے تو اسے سوائے محرومی اور بدنسیمی کے کیا ملے گا رسول اللہ کی سیرت طیبہ کے مطالعے سے یہ بنیادی بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے آپ کے ماننے والوں کو حضور کی نسبت رحمت منتقل ہو جاتی ہے جب انسان کے اندر رحمت ہوتی ہے تو اس کے اندر اہلا کے حسنہ پیدا ہو جاتے ہیں غصہ ختم ہو جاتا ہے نفرت سے پاک ہو جاتا ہے حسد کینہ بغض اور غرور و تکبر کی جگہ محبت پیدا ہو جاتی ہے یہ رسول اللہ کی تعلیمات ہے اور یہی آپ کا اسوہ حسنہ ہے اس اسوہ حسنہ کی بنیاد اللہ کی قربت اور نسبت ہے رسول اللہ ہمیشہ اللہ کی معرفت سوچتے ہیں ہر چیز سے پہلے ذہن میں اللہ تعالیٰ آتا ہے پھر شے آتی ہے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو یہ توفیق ادا فرمائے کہ ہم رسول اللہ کے اس و حسنا پر عمل کریں اور میرا خیال ہے کہ ایسا مشکل کام نہیں ہے جو ہم نہ کر سکیں امت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نبی کی طرز فکر کی کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز فکر کی حامل ہوتی ہے ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر رحمت ہے یا غصہ ہے محاسبہ کرنے کے بعد نظر آتا ہے کہ مسلمان میں غصہ نفرت اور تکبر تو بہت آ گیا ہے لیکن رحمت کہیں نظر نہیں آتی اور مسلمانوں کے اندر پانچ فیصد بھی ایسی خوبياں نہیں ملتی جنہیں رسول اللہ کی نسبت دی جا سکے بلکہ سچی بات تو یہ ہے اور دل یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان ایک فیصد بھی اس و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کاربن نہیں ہے اللہ تعالیٰ غصہ کرنے والے افراد کے بارے میں فرماتے ہیں وہ لوگ غصہ کرتے ہیں جو جو لوگ غصہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا حضرت علی کا مشہور واقعہ ہے کہ جب آپ نے آپ صلی اللہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی پہلوان کو کشتی میں گرا کر قتل کرنا چاہا تو اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر تھوک دیا حضرت علی اسے قتل کرنے کی بجائے چھوڑ کر ایک طرف ہو گئے یہودی نے کہا کہ اب تو آپ کو زیادہ غصہ آنا چاہیے تھا آپ نے فرمایا نہیں میں تجھ سے اپنے لیے نہیں لڑ رہا تھا بلکہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے لڑ رہا تھا جیسے ہی تو نے مجھ پر تھوکا مجھے غصہ آ گیا اب میں تجھے ہلاک کرتا ہوں تو اس میں میری ذاتی غرض شامل ہوگی لہٰذا میں نے تجھے چھوڑ دیا غصہ نفرت اور کبر سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے رسول اللہ کی عملی زندگی اسی سے عبارت ہے آپ نے کبھی کسی پر غصہ نہیں کیا بلکہ سب کو معاف فرمایا ہے اپنے خاندان کے جھگڑے قرضے حتیٰ کے قتل تک معاف فرمائے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو رحمت للعالمین فرمایا ہے حضرت امیر معاویہ کی بیوی اور یزید کی والدہ ہندا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا پر ان کا کلیجہ چبایا اور لاش کی بے حرمتی کی لیکن جب وہ مسلمان ہو گئی تو آپ نے اسے بھی معاف کر دیا رسول اللہ کی سیرت طیبہ کا عملی مظاہرہ ہمارے سامنے ہے رسول پاک سراپا رحمت تھے ہمیں بھی حضور پاک کی فکر پر ان کی طرز فکر پر عمل کرتے ہوئے اپنے بھائیوں بچوں اور خاندان کے لیے رحمت بنا کر رہنا چاہیے جب ہم رحمت بن کر جئیں گے تو ہماری مشکلات تمام پریشانیاں اور بے سکونی کی کیفیات ختم ہو جائیں گی عید میلاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تفرقہ یا وحدت عید میلاد کے دن مرکزی مراقبہ حال میں نماز فجر اور مراقبہ کے بعد یہ محسوس ہوا کہ انوارات اور روشنیوں کی پرمسرت لہریں روح کے اندر سرائیت کر رہی ہیں اور ایک انجانی سی خوشی سے روح معمور ہے جسم کا رواں رواں اس کیف اور سرور کو محسوس کر رہا تھا وہاں موجود دیگر افراد نے بھی خوشی کی اس کیفیت کو محسوس کیا تفکر کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اطلاع ذہن میں انسپائر ہوتی ہے کہ اصل عید تو عید میلاد النبی ہے کیونکہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ تو رسول پاک کی اس دنیا میں ولادت باسعادت کے بعد شروع ہوئیں عرض و سماوات محلوق اور امت مسلمہ کے لیے رسول اللہ کی ولادت اصل عید ہے اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ رسول اللہ کی ولادت باسادت اور حیاتِ طیبہ کے تابع ہے عید میلاد رسول اللہ کی ولادت کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کے حضور سربستیود ہونے کا دن ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نامعلوم کب سے تحلیق کر کے چھپا رکھا تھا اس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے کو عالم نسوت میں بھیجا یہ اللہ تعالیٰ کا انعام اور مقام شکر ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرا نور تحلیق کیا اور اس نور سے ساری کائنات بنائی یہ تمام کائنات اس کے اندر حرکت اور زندگی رسول پاک کے نور کتابیں ہیں غور فرمائیں کہ کائنات میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں عرش کرسی سماوات عرض فرشتے انبیاء یعنی اللہ تعالیٰ کے ماں سوا جو کچھ بھی ہے وہ رسول اللہ کے نور سے تحلیق ہوا تو رسول اللہ کی ولادت باسادت سے بڑھ کر اور کون سی عید ہو سکتی ہے اور اس خوشی کو محسوس کرنا بڑی سعادت ہے اور ان افراد کے لیے خوش نصیبی کا اشارہ ہے جو رسول اللہ کی امت میں شامل ہیں اور ان کے پیروکار ہیں یہ دن ہر سال آتا ہے چودہ سو سال سے لوگ اس روز جمع ہوتے ہیں ناتھانی کرتے ہیں مکالہ جات بڑھے جاتے ہیں اور سیرت طیبہ کا تذکرہ ہوتا ہے لیکن اس سب کے باوجود اس سب اہتمام کے برعکس جب امت مسلمہ کی زندگی اور اعمال کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ چودہ سو سال سے رسول اللہ کے اس حکم کو دہرایا جا رہا ہے اور آپ کے اس مشن کا پرچار کیا جا رہا ہے کہ سب مسلمان بھائی بھائی ہیں لیکن اس کے باوجود عمل مفقود ہے حجت الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں بلکہ بڑے یا چھوٹے ہونے کا معیار یہ ہے کہ مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر کتنا عمل پیرا ہے جو بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر جتنا عمل کرتا ہے اسی مناسبت سے وہ متقی پرہیزگار اور بزرگ ہے امت مسلمہ کی بد نصیبی ہے کہ چودہ سو سال سے ہزار ہا تقریر سننے لاکھوں کلمات کا مطالعہ کرنے اور کروڑ ہا بار رسول اللہ پر درود و شریف بھیجنے کے باوجود وہ تفرقی کا شکار ہے رسول اللہ کے اس حکم اور اس مشن کے سب مسلمان بھائی بھائی ہیں اس کے باوجود آج مسلمان کی پہچان یہ بن گئی ہے کہ وہ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں جب تک فرقہ بندی اور آپس میں گروہ بندی کا تقابلی تذکرہ نہ کیا جائے مسلمانوں کی شناخت ہی نہیں ہوتی چودہ سو سال میں رسول اللہ کے اس حکم کی اتنی خلاف ورزی ہوئی ہے جس کی مثال نہیں ملتی آج مسلمانوں کی پہچان ہی یہ رہ گئی ہے کہ وہ دیوبندی بریلوی مخلط غیر مقلد اور نامعلوم کیا کیا ہیں بس نہیں ہیں تو صرف ایک امت واحدہ نہیں ہے ہر سال محافل میلاد منعقد کرنا اور ان میں لوگوں کا ذوق و شوق سے شریک ہونا صرف نشست نند گفت نند اور برہاست نند ہو کر رہ گیا ہے صد افسوس کہ چودہ سو سال میں علماء اور مشاہد کا کوئی ایسا گروہ پیدا نہ ہوا جس نے یہ کوشش کی ہو کہ مسلمان صرف مسلمان ہیں اور کچھ نہیں اس کے برعکس قوم تفرقہ میں بٹ گئی اور اس گروہ بندی کی وجہ سے قوم کا شرازہ منتشر ہو گیا وحدت اور اہوت کی تعلیمات پردے میں چھپ گئی ہیں حالانکہ رسول اللہ نے مسلمانوں کے لیے جو انفرادی اور اجتماعی پروگرام مرتب فرمایا ہے اس میں اجتماعیت کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آتی روزہ باجمعت نماز حج اجتماعی اعمال ہیں ماحول اور معاشرے کو صاف ستھرا رکھنا بےمانی سے بچنا اپنے بھائیوں کے حقوق غضب نہ کرنا اپنے بھائیوں کے حقوق غصب نہ کرنا یہ سب اجتماعی عمال ہیں ایک اور ایک گیارہ اور گیارہ گیارہ بائیس ہوتے ہیں مسلمان تھوڑے سے ہی صحیح لیکن اگر وہ آج یہ طے کر لیں کہ وہ رسول اللہ کے مشن کے لیے زبانی جمع تفریق کی بجائے زندگی میں عملی قدم بھی اٹھائیں گے تو مسلمان اس دنیا کی سب سے بڑی قوت بن سکتے ہیں رسول اللہ نے اپنے مشن کے لیے بڑی بڑی تکالیف برداشت کی اور پریشانیوں کا سامنا کیا آپ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے کو ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی اپنا آبائی شہر مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کرنی پڑی غزوات اور لڑائیوں میں حصہ لیا اور پھر صلح رحمی سے ان سب تکالیف اور عزیز و اقربا کا خون بہا معاف بھی فرمایا رسول اللہ نے یہ ساری تکالیف اس لیے برداشت کی کہ وہ امت کے لیے یہ مثال چھوڑ کر جا رہے تھے کہ مسلمان ایک ہے اور سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط ہیں مسلمان اللہ کو رب اور حضرت محمد کو رسول اور قرآن پاک کو اللہ کی کتاب جان کر ان پر ایمان رکھتے ہیں پس جب اللہ بھی ایک ہے رسول اللہ بھی ایک ہے کتاب بھی ایک ہے اور مسلمان بھی رسول اللہ کی ایک ہی امت ہے تو یہ درمیان میں تفرقہ کہاں سے آ گیا اس فرقہ بندی کی بنیاد پر کسی فرد کی رسائی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ تک ہو سکتی ہے نہ کوئی رسول رسول اللہ کو خوش کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ کسی حال میں جنت کا مستحق بن سکتا ہے رسول اللہ کا واضح ارشاد ہے کہ میری امت میں سے جو بندہ تعصب پر جیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اور اس کو میری شفات نصیب نہیں ہوگی قرآن پاک میں ارشاد ہے اللہ کی رسی متحد ہو کر مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو رسول اللہ کے ارشاد کے برعکس جو آدمی تعصب پر جیا اور جس نے مسلمان کو اپنا بھائی نہ سمجھا اور تفرقہ بازی اختیار کرتے ہوئے قبر و غرور کیا وہ سارے میں ہے تفرقہ بازی کے نتیجے میں آدمی دیدار و داناستہ قبر اختیار کر لیتا ہے یہاں ہر فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ صرف وہ سیدھے راستے پر ہے اور جنت میں جائے گا جبکہ حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کون جنت میں جائے گا جب کوئی فرقہ یہ کہتا ہے کہ صرف وہ جنتی ہے تو لا محالہ شیطان یہ وسوسہ اور حناس دل میں ڈال دیتا ہے کہ وہ دوسرے دوست ہی ہیں زبان سے تو کہا نہیں جاتا لیکن جب آپ اپنے آپ کو جنتی قرار دے دیتے ہیں تو اس کا مفہوم تو یہی نکلتا ہے اور شیطانی وسوسہ ذہن کو اسی طرف لے جاتا ہے کہ دیگر لوگ جنتی نہیں ہیں ایک فرد جو اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھ رہا ہے محمد رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ کا رسول مان رہا ہے قرآن پاک پر ایمان رکھتا ہے نماز روزہ حج اور زکوٰۃ ادا کر رہا ہے تو ایسے بندے کے لیے یہ گمان کرنا کہ یہ جنتی نہیں ہے اس سے بڑھ کر کوئی گمراہی نہیں ہو سکتی تفرقہ بازی گمراہی ہے اور آدمی کو سرات مستقیم سے دور کر دیتی ہے رسول اللہ نے ہمیشہ یہ کوشش فرمائی ہے کہ سارے مسلمان بھائی بھائی بن کر رہیں اور آپس میں نہ لڑیں ایک دوسرے کی حق تلفی نہ کریں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت سے رہیں اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں بلا شبہ رسول اللہ کا یہی مشن ہے بھائی کو بھائی سے لڑانا مسلمان کو آپس میں دست و گربان کر کے فساد و ہون ہرابا کرنا شیطان کا مشن ہے اگر کوئی شیطان حسلتوں یعنی تعصب نفرت حکارت اور تفرقہ کو اپناتا ہے تو وہ ایک ایسے راستے پر چل پڑا ہے جو شیطان کا پسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کا مشن توحید ہے اور اللہ تعالیٰ وحدت کی دعوت دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ امت مسلمان کے لیے یہ حکم ہے کہ جس طرح تم مجھے ایک مانتے ہو اسی طرح مسلمان ایک قوم کی طرح متحد ہوں اگر ساری مسلمان امت ایک قوم بن جائے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی دوست ہے اور اللہ تعالیٰ کی دوست

مسلمان ذلیل و ہار ہیں غیر مسلم حاکم اور مسلمان ہر جگہ محکوم ہیں امت مسلمان کی زبو حالی بےزتی بربادی اور ہلاکت صرف اسی وجہ سے ہے کہ اسلام دشمنوں نے سازشوں کے ذریعے ان کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا ہے اور مسلمان تقسیم ہو کر فرقوں میں بٹ گئے ہیں بہتر سال کی عمر میں میرا تجربہ اور عقل یہ بتاتی ہے کہ اگر مسلمانوں کے اندر سے انتشار حتم نہ ہوا اور عالم اسلام میں مزید فرقے بنے اور مسلمانوں نے متحد ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوط نہیں پکڑا تو یہ قوم برباد اور ختم ہو جائے گی اور کوئی اس کا نام لیوا نہ رہے گا اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے رب المسلمین نہیں قرآن پاک میں ارشاد ہے جو قومیں اپنی تبدیلی نہیں چاہتی اللہ ایسی قوم کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے جب کوئی قوم خود اپنی تباہی اور بربادی چاہتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے منظور کر لیتا ہے اور جب کوئی قوم اپنا عروج چاہتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول کر لیتا ہے اور اللہ ان دونوں ہاتھوں سے بے نیاز ہے رسول اللہ کا فرمان ہے مومن ایک دوسرے کا بھائی ہے اس کے برعکس یہاں صورتحال یہ ہے کہ بائیں ہونا تو درکنار ہم ایک دوسرے کو کافر کہتے نہیں چوکتے آج جو پریشانی اور ادبار ہے اور مسلمان تمام دنیا میں جو زلیل و ہوار ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان نے تعمیر و پہلو چھوڑ کر تحریبی رخ احتیار کر لیا ہے تحریبی رخ یہ ہے کہ آپس میں تفرقہ ڈالا جائے اور ایک دوسرے کو برا سمجھ کر نفرت کی جائے رسول اللہ کی تعلیمات کی روشنی میں مسلمان پر فرض ہے کہ اس تفرقہ بازی سے باہر نکلیں رسول اللہ کی ارشادات ہیں کہ اگر مسلمان فوج فاتح بن کر کسی ملک میں داخل ہو تو عبادت خانوں کو نہ گرایا جائے ممبر نہ توڑے جائیں ان کے مذہبی پیشوا کو قتل نہ کیا جائے رسول اللہ کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ دیگر مذاہب کے عبادت خانوں اور مذہبی پیشوا کا احترام کیا جائے لیکن آج مسلمان مسلمان نمازی کو قتل کر دیتا ہے مسلمان بے شمار مسالک طبقات اور فرقہ جات میں منقسم ہیں انتہا یہ ہے کہ ایک مسلک کا پیروکار دوسرے مسلک کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا حالانکہ وہ کلمہ گو ہے نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے زکوٰۃ ادا کرتا ہے حج ادا کرتا ہے گزشتہ دنوں انگلینڈ کے دورے میں ایک اجتماع کے دوران میں نے علماء اور مشاہ حضرات کو ایک تجویز پیش کی کہ دیوبند اور بریلی تو ہندوستان کے شہر ہیں آج مسلمان جو دیوبندی اور بریلوی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں اور اگر مسلمانوں کی یہی مجبوری ہے کہ وہ کسی شہر کے نام سے اس کے بغیر پہچانے نہیں جا سکتے تو کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ وہ دیوبندی اور بریلوی کے چکر سے نکل کر مکی اور مدنی کہلائیں آپ کو حیرت ہوگی کہ اس کا اثر یہ ہوا کہ جتنے بھی علماء اکرام وہاں تشریف فرما تھے حال کے پچھلے دروازے سے باہر چلے گئے جب اسلام کا تذکرہ آتا ہے تو سب سے پہلے مسلمانوں کا عمل اور کردار زیر بحث آتا ہے جب ہم کسی کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر کے رسول اللہ کی تعلیمات اور اہلا کے حسنہ پر عمل پیرا ہو تو سب سے پہلے یہ سوال اٹھتا ہے کہ مسلمان کا اپنے اللہ پر ایمان کتنا ہے مسلمان رسول اللہ کی تعلیمات پر کس حد تک عمل پیرا ہے اور ہم کس فرقے کا اسلام قبول کریں ایک انگریز نے مجھ سے سوال کیا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں آپ بتائیے کہ مجھے کون سا مسلمان کریں گے مقلد یا غیر مقلد شیعہ یا سنی دیوبندی یا بریلوی وہ مسلمان جو خود جھوٹ بولتا ہو اور ایک مقرر کی حیثیت سے یہ کہتا ہو کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے وہ مسلمان جو غزہ میں ملاوٹ کر کے اپنے بھائیوں کو مسلسل زہر کھلا رہا ہو وہ مسلمان جو مساجد میں اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو قتل کر رہا ہے آج مسلمان کا کردار کیا ہے معاشرہ کس طرح ایسے افراد کو قبول کرے آئیے عزم کریں گے تفرقہ بازی مسلمانوں کے لیے زہر قاتل ہے سب کلمہ گو مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور مسلمان تفرقہ سے اجتناب کرتے ہوئے دوسرے مسلمان کو برا نہیں کہے گا خود کو جنتی اور دوسرے کو دوز ہی گمان نہیں کرے گا جب مسلمان اس جذبے سے عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ عمل اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کی حشنودی کا باعث ہوگا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں امت مسلمہ میں پیدا کیا اور رسول اللہ کی امت سے سرفراز کیا ہمیں کلمہ اور نماز کی توفیق دی اور رسول اللہ سے عشق و محبت ہمارے دلوں میں پیدا کی ہمیں چاہیے کہ رسول اللہ کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں آپ کی تعلیمات اور اعمال کو اپنانے کی کوشش کریں جب ہم رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو انوار نبوت سے ہمارے قلوب اور اروا منور ہو جائیں گی ہمیں دنیا جہاں میں عروج حاصل ہو جائے گا